سورہ آل عمران آیت ایک سو ترانوے ربنا اننا سمعنا منادیا ينادی للإیمان ان آمنوا ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار عقل والوں اول الالباب کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت مانگتے ہیں خوب استغفار کرتے ہیں قرآن مجید کا بیان فرمودہ ایک جامع استغفار جس میں حسن خاتمہ کی دعا بھی ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے